زر بن خبیش کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے وقت اس طرح سر کا مسا کیا کہ قریب تھا کہ پانی کے قطرے گرنے لگے پھر انہوں نے کہا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر چھ سو باسٹھ احمد